ہو چکا ہے سوچا ہوگا وہاں جا کر حالات کو دیکھیں گے یا وہ روایت جو اگرچہ روایت کے اعتبار سے کمزور ہے کہ گھر سے رابطہ تھا اور بڑے بھائی بھی آئے ہوئے تھے تو یہ سوچا کہ وہاں جائیں گے بھائی صاحب نے بتایا ہو گیا بھول چکے ہیں ہم لوگ اور بچ بچا کر کے حالات کا دیکھ جائزہ لے کر کے رہیں گے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لینا ہے فلما فضا موسل اجل اور جب موسا علیہ السلام نے مدت کو پورا کیا وہ سارا بھی اور چلے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے آنا من جانب پوری نارا تو محسوس کیا انہوں نے تور کی جانب سے آگ کو تور کی سائڈ سے ایک آگ محسوس کی دیکھی آگ اور یہ اس وقت کی بات ہے پیچھے بھی گزرا کہ جب رات کی اندھیری ہے بارش ہو رہی ہے اور گھر والے بھی بیمار ہیں تو راستہ بھی بٹک گئے ہیں دور کی جانب سے آگ محسوس ہوئی قال علی اہلی تو اپنے گھر والوں سے کہا ام کسو تم سب ٹھہرو انی آنس کو نارا میں نے آگ دیکھی ہے تم جمع کا سیرا استعمال کیا میں جواب دے چکا یا تو بیوی ہے اور اس کے ساتھ میں بچے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ملازم وغیرہ ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ روایت بھی درست ہو کے بڑے بھائی ہیں آنست نار لعلی آتیکم منہا میں نے آگ دیکھی ہے لعلی آتیکم منہا بخبر شاید میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں راستہ معلوم کروں او جذبت من النار یا میں آگ کے کا انگارہ لے کر آؤں جذبہ ویسے انگارے کو نہیں کہتے اس لکڑی کو جس کے سرے پر آگ لگی ہوئی ہو وہ لے کر کے آؤں لعلکم تصلون شاید کہ تم سینک سکو فلما اتاہا تو جب تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور کے قریب پہنچے من الواد الایمن فی المبارکت من الشجرہ فلما آتا تو جب آئے اس آگ کے پاس نو دیا آواز دی گئی من الواد الایمن وادی کے دائیں جانب سے دائیں کنارے سے آواز آئی اور دایاں پیچھے گزر چکا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتے ہوئے وہاں سے دائیں طرف پڑتا تھا ادھر سے آواز آئی فی البقعت المبارکتی مبارک جگہ میں آواز آئی من الشجرتی درخت کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام اللہ بے شک میں اللہ ہوں رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہوں یہ آواز آئی وَأَنْ أَلْقِ کے اور دوسری آواز آئی کہ ڈال دیجئے آپ اپنی لاٹھی کو فَلَمَّا رَآهَا تَحْتَزُّ جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہلتے ہوئے کانہ جان گویا کہ وہ پھرتیلا سانپ ہے ولہ مدبرن واپس مڑے پیٹ دکھاتے ہوئے ولم یو اور پلٹے بھی نہیں واپس بھی نہیں پلٹے بھاگتے چلے گئے پروردگار کی طرف سے آواز آئی یا موسا موسا علیہ السلام آگے بڑھیے ولا تخف اور ڈریے مت ان من الامن بے شک آپ ہیں امن والوں میں سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے انی لا لدی المرسلون بے شک میرے پاس انبیاء کرام ڈرا نہیں کرتے آپ کیوں ڈر رہے ہو اور ڈر کیوں رہے تھے یہ فطری ڈر تھا یہ بشریت کے تقاضے کا ڈر تھا عجیب چیز دیکھی سانپ دیکھا لاٹھی نیچے رکھی وہ دہا بن گیا لمبا بھی ہے اور موٹا بھی ہے اور پھرتیلا بھی ہے یہ ساری چیزیں اس میں ہیں اسلک یدہ کفی جائی فی دوسرا حکم آیا یہ مت خیر لاٹھی کو پکڑ لیا ڈر بھی ختم ہو گیا اسلک لک کا آپ داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو فی جائی بکا اپنے گریبان میں گریبان میں سے ڈال کر کے بغل کے نیچے لے جائیے تخرج بیضاء نکلے گا وہ سفید ہو کر من غیر سو بغیر کسی بیماری کے وزم علیہ کا جنا کا اور ملا لیجیے علیہ کا اپنی جانب جنا کا اپنے بازو کو منر رہ بھی ڈر کی وجہ سے اپنی جانب چپکائیے اپنے بازوؤں کو ڈر ختم ہو جائے گا فضانی کب رحانانی تو یہ دو دلیلیں ہیں رب بھی کہتے رب کی طرف سے الا فراؤن فراؤن کی جانب وہ اور اس کے سرداروں کی جانب انہم کانو قوما فاسقین بے شک وہ فرما برداری سے نکل جانے والے لوگ ہیں ہم تیسری چوتھی بار یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم میں مگر ہر مرتبہ قرآن کریم اس طرح بیان کرتا ہے الفاظ ایسے لاتا ہے اور ترتیب اس طرح دیتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں لیکن جب واقعے کی تمام کڑیوں کو جوڑنا ہو تو سب کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام میں ہوں تیرا مالک اور سورہ تاہا میں پڑھ چکے عقیم علی ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے کیجیے انچاطیا قیامت آنے والی ہے آپ نماز قائم کیجئے اس کے بعد دوسرا حکم تھا وما دل کبھی یمی یا موسیٰ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہوں آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے آپ نے فرمایا یہ لاٹھی ہے اس کا میں سہارا لیتا ہوں اس سے بکری کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں فرمایا ڈال دیجیے نیچے وہی فائدہ ہے جو پروردگار پیدا فرمائے بے شمار چیزوں میں نفے رکھے ہیں لیکن وہ نفے تب تک رہتے ہیں جب تک اللہ چاہتا ہے اور جب اللہ نہیں چاہتا تو پھر ان میں نفے وہ نہیں رہتے جو ہمارے تصور کے ہیں نیچے ڈالیں ازدہا بن گئے فرعون پر اس کا کیا اثر ہوا وہ فرعون کے پاس جب گئے تو وہاں کا واقعہ ہے اس کے بعد لاٹھی پکڑ لی دوسرا معجزہ کا ہوا کہ اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھیے نکالیے تو یہ سورج کی طرح چمکے گا یہاں نئی بات ہے کہ جو آپ کو گھبراہٹ ہوئی اس کے لیے اپنے بازوؤں کو اپنی طرف سمیٹ لیجئے تو آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا یہ دو نشانیاں ہیں ان کو لے کر کے فرعون کے پاس جائیے اس کے سرداروں کے پاس سرداروں کے نام بھی ہم پڑھ چکے بڑے سردار حامان اس کا وزیر حامان اور وہ خزانے والا قارون اس کا بھی نام آئے گا آگے پورے مؤمن میں بجنودہما اور ان کا لشکر یہ سب کے سب اللہ کی فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیے تو ان کو اپنا وہ قتل یاد آ گیا جس کا ابھی پیچھے ذکر گزرا قال رب انی قتلت منہم نفسا عرض کیا میرے مالک بے شک میں نے ان میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا ان یقتلونی تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے واقعی ہارون اور میرا بھائی وہ افزا منی لسانا وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے لسان زبان کے اعتبار سے فارسلہ معیا تو ان کو بھی بھیج دیے میرے ساتھ رد ان معاون بنا کر کے یصدقونی وہ میری تصدیق کریں گے میں ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے مالک میری زبان کی گرا کھول دیجئے اور میرے سینے کو کھول دیجئے اور میرے ساتھ میرے بھائی کو میرا معاون بنا کر بھیج دیجئے وزیرا من اہلی حارون اشدد بھی ازری اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے کیا کریں گے کئی نصہ کا کثیرا وند کا کثیرہ تاکہ کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں گے یہاں فرماتے ہیں یصدقنی جب میں یہ مقدمہ دائر کروں گا میں تیری توحید کو بیان کروں گا وہ میری تصدیق کریں گے بڑے بھائی ہیں اور ان کو فرمایا وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں اسی سے بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ زبان کے اندر لکنت نہیں تھی البتہ فصاحت تو بلاغت نہیں تھی جیسی کہ درکار تھی اسی کے لیے دعا ہے طلاقت کی لسانی نہیں تھی دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں منی زبان کی وہی گرے ہے جس کے لیے وحل وخل من لسانی اور بھائی اس کی زبان کے اندر گرا نہیں ہے وہ فصیح بول سکتے ہیں انی اخاف و ان یتذبون میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے دو باتیں ہو گئیں ایک تو مجھے قتل کا ڈر ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے تو بھائی میری تصدیق کرے گا اعلیٰ نشد عبدك آزودہ ونجعل لكما سلطانا قال فرمایا پروردگار نے سنشد عبدك ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو بھی کا تیرے بھائی کے ذریعے سے وہ نہ سُلْطَانًا اور ہم تم دونوں کو ایسی دلیل دیں گے مقرر کریں گے ایسی سلطان ایسی طاقت ایسی دلیل فلا یصلون الیکما تو وہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے تم دونوں تک فلا یصلون وہ فرعونی پہنچ نہیں پائیں گے الیکما تم دونوں تک یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی انتظام ہے انبیاء کرام آتے ہیں دشمن بہت ہوتے ہیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں مگر کوئی کچھ کر نہیں پاتا ہے اور اسی طریقے سے بس وہ دھمکیاں دیتے دیتے ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے فرعون کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سے دو آدمی جائیں گے لیکن قرآن کریم کہتا ہے ایسی طاقت ہوگی ایسا روب ہوگا فلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وہ تم دونوں تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ بِآیَاتِنَا میری آیتوں کے ساتھ ان تم دونوں ومن اور وہ اتباح جو تم دونوں کی پیروی کریں گے الغالبون غالب آئیں گے یہ میری نشانیاں ہیں تم بھی غالب آؤ گے اور تمہارے پیروکار بھی غالب آئیں گے فرعون تم تک پہنچ بھی نہیں سکے گا بلکہ یہ جمع کا سیگا ہے فرعون بھی اس کا لشکر بھی اس کے کارندے بھی فلا یصلون الیکما تم دونوں تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے آگے جو لفظ آپ اپنے قرآن پاک میں دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر تین نقطے ہیں آیا تینا سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ کچھ اشارہ ہے کیا ایسے موقع کے اوپر اس لفظ کو یا تو پہلے ملا کر کے پڑھیے یا بعد میں ملا کر پڑھیے میں نے بعد میں ملا کر پڑھا تو ترجمہ کیا ہوا کہ میری آیتوں کے ذریعے سے تم بھی دونوں بھی اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ بھی غالب رہیں گے اوپر ملا دیجئے تو پھر کیا ترجمہ ہوگا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا تو وہ نہیں پہنچ پائیں گے تم دونوں تک ہماری آیتوں کی وجہ سے ایسی نشانیاں موجود ہیں ان نشانیوں کی وجہ سے وہ تم دونوں کے قریب تک نہیں پہنچ پائیں گے فلما میں جا چنانچہ یہ موسا تو سب کچھ دور پہاڑ پر ہوا اس کے بعد واپس کیسے پلٹے گھر والوں کا کیا ہوا آگ جس کی تلاش میں تھے وہ آگ تو ملی نہیں وہاں تو اللہ کے نور اس کی تجلی دیکھی اب واپس آ کر کے بیوی کا کیا ہوا بچوں کا کیا ہوا ان کا کیسا انتظام ہوا قرآن پاک نے اس کو نہیں بیان فرمایا اس لیے کہ یہ تو انسان خود سمجھ سکتا ہے کسی موقع پر نہیں بیان کیا اس کا کی ہوا کوئی انتظام ان کے لیے سامان فراہم ہوا روشنی کا بھی آگ کا بھی راستے کا بھی سب اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہوا کیا ہوا اس کو نہیں بیان کیا گیا اور پھر مصر پہنچ گئے تو مصر آ کر کے اپنی والدہ سے ملے ہوں گے رشتہ داروں سے ملے ان کے ساتھ کیا پیش آیا کہاں ڈیرا رکھا یہ سب وہ باتیں ہیں جو انسان اپنی سمجھ سے سمجھ سکتا ہے اسی سے قرآن کی فساد کو پہچانا جاتا ہے کہ قرآن صرف مقصد کی بات بیان کرتا ہے چنانچہ جس کام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور جس کے لیے جب اس وقت میں کہ فرعون کہتا تھا ان کو قتل کیا جائے گا اور ان کی والدہ بھی ڈرتی تھی تو اللہ فرماتا تھا انی جاعلون بے شک ہم بنانے والے ہیں اس کو پیمبروں میں سے اور بے شک ہم انہیں پست لوگوں کو امام بنانے والے ہیں اس کام کے لیے کیا ہوا جس کے لیے تشریف لائے ہیں اس دنیا میں فلما جاءهم موسى تو جب آئے حضرت موسی علیہ السلام ان کے پاس فرعون کے پاس اور فرعون کے سرداروں کے پاس بھی آیاتنا ہماری نشانیاں لے کر بینات جو بالکل واضح قسم کی ہیں اس حال میں کہ وہ بالکل واضح تھی قالوا ما هذا الا سحر مفترى انہوں نے کہا ما هذا یہ نہیں ہے الا سحر مفترى مگر گھڑا ہوا جادو ہے یہ تو بنایا ہوا جادو ہے یہ کیسے حالانکہ یہ سب باتیں وہ جان بوجھ کر کہہ رہے تھے ہم پڑھ چکے ہیں صحیح فنت تھا ان کے دل مان رہے تھے وجہ ان کو معلوم تھا کہ مدین میں جادو کچھ نہیں ہے جادو کا جو بھی فن ہے وہ صرف مصر کے اندر ہے اور مصر میں جو زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزاری اس کے لمحوں لمحوں سے وہ واقف تھے ان کو معلوم تھا کہ یہاں انہوں نے جادو نہیں سیکھا لیکن جان بوجھ کر کہہ رہے تھے سحر مفترا یہ گھڑا ہوا جادو ہے لاٹھی کا تام بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين اور ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں اپنے پرانے باپ دادا میں اس کے بارے میں مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نشانیوں کے بارے میں لیکن نہیں بہذا اس دین کے بارے میں اور وہ کون سا دین جو ہم نے سورہ شعرا میں پڑھا موسیٰ علیہ السلام پیش کر چکے ہیں فرعون نے کہا ہمارا رب العالمین رب العالمین کون ہے تو پھر تعارف کرایا الذي خلق السماوات والارض رب السماوات والارض جو آسمانوں کا رب جو زمین کا رب ربکم رب ابائکم الاولین جو تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب رب المشرق والمغرب جو مشرق کا رب مغرب کا رب وہ سب تعارف کرا چکے ہیں اسی کے لیے وہ کہتے ہیں ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاولین اس کے بارے میں تو ہم نے اپنے پرانے باپ دادا میں بھی نہیں سنا وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے ربی اعلم میرا رب خوب جانتا ہے بمن اس آدمی کو جا بالہدا جو ہدایت لے کر آیا ہے من عندی اس کے پاس سے اور وہ میں ہوں میں ہدایت لے کر آیا ہوں یہ گڑی ہوئی چیز نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے ومن منتقون له آصبۃ الدار اور اس کو بھی میرا رب خوب جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے گھر کا انجام لفظی معنی اور اصل میں پوری عبارت ہے منتقون العاقبت الحسنت الحسنۃ الدار العاخراتی جس کے لیے بہترین انجام ہے فی الدار العراتی آخرت کے گھر میں لا يفلح الظالمون اور اس سارے کا نچوڑ یہ کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے ہیں تم خود جانتے ہو کہ ظالم کون ہے تم ہو ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا مختلف موقعوں کے اوپر قرآن کریم نے مختلف باتیں بتائیں ایک موقع پر کہا اس نے کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے تو پھر سرداروں نے کہا کہ اس کو تھوڑا ڈھیل دیجئے اور لوگوں کو بھیج دیجئے ملک میں جادوگروں کو تلاش کر کے لائیں دوسرے موقع پر دوسری بات کہی اور یہاں فرماتے ہیں وقال فرعون یا فرعون نے کہا سرداروں سے میں نہیں جانتا ہوں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود کوئی خدا نہیں سمجھتا ہوں میں تو اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہوں کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں اور یہ کہنے کے بعد پھر حامان کی طرف متوجہ ہوا فوقد لی یا حامانو تو جلا تو ہے مٹی پر یعنی کچی اینٹوں پر آگ جلا فجعل لی سرحا اور اس اینٹوں کو پکا کر اور اس کے ذریعے سے بنا میرے لیے سرحن ایک محل لعلی اطلع الہ موسیٰ شاید کہ میں جھانک کر کے دیکھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک میں اس کو گمان کرتا ہوں جھوٹوں میں سے یہ بات فرعون کا یہ کہنا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارے لیے معبود نہیں سمجھتا ہوں اسی سے بعد لوگوں نے سمجھا کہ فرعون اپنے کو خالق مالک سمجھتا تھا اور کچھ دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں وہ اپنے سے اوپر بھی خدا مانتا تھا اور وہ اس نے کچھ اور بھی باطل معبود رکھے ہوئے تھے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ سمجھتا تھا کہ میں مصر کا ڈکٹیٹر ہوں یہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا اور بعد کے لوگوں نے بھی اس کی نقل کی لیکن مجموعی طور پر جو بات ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں ہم نے سورہ آراف میں پڑھا اس کے حواریوں نے کہا کہ نے چھوڑ دیا بنی اسرائیل کو موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ وہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور جن کو تو معبود مانتا اس کو بھی چھوڑ دیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ کسی کو معبود مانتا ہے اور یہاں کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اس کا مطلب کہ میری بھی پوجا کرو ملک بھی میرا ہے اور اگر کوئی دوسرا خدا ہے بھی تو انا ربکم اللہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں سب سے بلند و بالا رب ہوں پالنے والا ہوں دوسری بات جو اس نے کہی کہ اینٹوں کو پکا کرو اور پھر اس کا محل بناؤ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھتا ہوں کیا واقعتاً وہ ایسا کرنا چاہتا تھا ایک طبقہ کہتا ہے واقعت کرنا چاہتا تھا اور جان بوجھ کر کر رہا تھا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ زمین پر تو اس کا خدا نظر نہیں آ رہا ہے اب کہتا ہے اوپر ہے تو ذرا جاتا ہوں اوپر جا کر دیکھ کے آتا ہوں فضا میں ہے کہاں پھر کیا حامان نے محل بنایا یہ ٹاور بنا اور فرعون اس پر چڑھا اور کیا اس نے نوز باللہ یہ اپنی وقوفانہ حرکت کی کہ نہیں کی ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں محل بنا اور فرعون اس پر چڑھا اور چڑھ کر کے اوپر گیا اور وہاں سے جا کر اس نے ہوا میں تیر مارے اور واپس آ کر کے کہنے لگا کہ اگر کوئی ہوگا بھی تو اس کو بھی میں نے مار دیا ہے دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں فراؤن یہ سب باتیں کس لیے کہہ رہا تھا صرف بیوقوف بنانے کے لیے صرف لوگوں کو کہنے کے لیے اور ہنسی مذاق اڑانے کے لیے کہ دیکھو کہاں ہے خدا نظر تو کوئی آ نہیں رہا ہے ذرا اوپر دیکھو کہیں اوپر تو نہیں ہے بھائی ایک ٹاور بنا بھائی چڑھ کے دیکھتا ہوں ہے کہ نہیں ہے یہ طبقہ کہتا ہے کہ نہ ٹاور بنا اور نہ اوپر چڑھا اور نہ اس کا یہ مقصد تھا بلکہ وہ صرف مذاق اڑانا چاہتا تھا دونوں روایتیں ہیں فوقد لیا حامان تو جلا ہے حامان علقینی مٹی پر کچی اینٹوں پر آگ جلا فجعل لی سرحا بنا میرے لیے ایک محل لعلی اطلع الى الہ موسیٰ شاید میں جھانک کر کے دیکھوں تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو اور میں تو گمان کرتا ہوں یہ جھوٹا ہے کوئی خدا نہیں اللہ واستكبر هو وجنوده في فی بغیر الحق پروردگار فرماتا ہے وہ بھی اور اس کا لشکر بھی زمین میں حق اکڑ گئے تھے ان کا حق نہیں تھا اکڑنے کا وہ بندے تھے ان کو بندہ بن کر رہنا تھا وہ مخلوق تھے ان کو مخلوق بن کر رہنا تھا لیکن وہ نہیں رہے اکڑ گئے وہ بھی اکڑا اور ان کا اس کا لشکر بھی اکڑا بغیر غیر الحق نہیں نا حق کوئی حق نہیں تھا ان کا اکڑنے کا ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والا انسان جس کے پیٹ کے اندر گندگی بھری ہوئی ہو اور جو لمحے لمحے مالک الملک کا محتاج ہو کھانے کا محتاج پینے کا محتاج اور پی لے اور کھا لے تو پھر اس کے ہزم کرنے کا محتاج اگر پانی نصیب نہ ہو تو تب مرے اور نصیب ہو جائے اور ہضم نہ ہو تو تب مر جائے ایسے آدمی کو حق تھا کہ وہ اکڑتا وہ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا الینا لا اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ لوٹ کر کے ہمارے پاس نہیں آئیں گے الینا وہ ہماری طرف لا یرجعون نہیں لوٹائے جائیں گے یہ انہوں نے تکبر کیا وہ اکڑ گئے تو کیا ہوا جو اکڑتا ہے تو ایسے اکڑنے والوں کی پروردگار گردنے مروڑتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ تو پکڑا ہم نے اس کو وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکر کو فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ تو پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں فَنْزُرْ تو دیکھیے کیفَ فقان عاقبت الظَّالِمِينَ کیسا انجام ہوا ظالموں کا کبھی تفصیل بیان کرتا ہے قرآن کریم تو سورہ شہرا میں ہم پڑھ چکے کہ کس طرح اس کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام ایک زمانے تک اس کو سمجھاتے رہے نشانیاں دکھاتے رہے وہ سورہ آراف میں پڑھا لیکن اس نے نہیں مانا آخر پروردگار کی طرف سے حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلیے وہ نکلے اور سمندر کے سامنے پہنچے ان کے لیے تو سمندر پھٹا اس سے وہ پار ہو گئے لیکن جب پھر آئے وہ سمندر آپس میں جڑ گیا اور سب کے سب کا بیڑا غرق ہو گیا یا مختصر کر کے فرمایا پکڑا ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو فرق نہ ہو تو پھینک دیا ہم نے پھر یمنی سمندر میں فنظر تو دیکھیے کئی فقان عاقبت الظالمین ظالموں کا انجام کیسے ہوتا ہے آج کے ظالموں کا بھی یہی ہوگا یہی حال ہوگا ابو جہل کا عطبہ کا شہبہ کا ولید کا ابو لہب کا جو اس دور کے ظالم ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور ہم نے ان کو وہ سردار بنا دیا جو قیامت کے دن لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے دنیا میں بھی بلاتے تھے اور یا یہ ہے کہ دنیا میں ہی وہ ایسے امام بنے تھے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے شرک کی دعوت دیتے تھے کفر اور خدا کی نافرمانی کی اور تکبر کی دعوت دیتے تھے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور جو دنیا کے اندر وہ جہنم کی طرف بلانے والا قائد بنا تو ہم پڑھ چکے سورہ ہود کے اندر قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا اپنے قوم کے آگے آگے چل رہا ہوگا یقدم النار اپنے قوم کی قیادت کر رہا ہوگا اور ان کو جہنم میں لے کر آ جائے گا دنیا لعنا اور ایک اور سزا ملی یہ کون سی سزا ہے عجیب قسم کی سزا ہے دنیا میں ایسے لوگ کیا چاہتے ہیں بڑا بنے ہمارا نام رہے ہم دنیا سے چلے جائیں ہمارے تذکرے چلتے رہیں ہمارا ذکر چلتا رہے دنیا میں اللہ ان کو ایک سزا دیتا ہے دنیا میں ہی کہ جب تک دنیا رہتی ہے تب تک لوگ ان کو لانت کرتے رہتے ہیں ان کا نام اچھائی سے نہیں برائی سے لیا جاتا ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ہم نے پیچھے لگا دیا ان فرعونیوں کے اس دنیا کے اندر لعنت کو جدھر جائیں گے ادھر لعنت لعنت لعنت اور میں نے کہا تھا کہ جو لوگ فرعونی کام کرتے ہیں گویا وہ فرعون کے حامی لوگ ہیں وہ فراؤن کے ہم پیشہ لوگ ہیں اور پوری دنیا ہر دور کے اندر فرعونوں سے ہی بری رہی وہی اکڑ وہی تکبر وہی سب کچھ مگر اللہ کی طرف سے ایسی سزا ہے کہ وہ فراؤنی لوگ بھی فراؤن کو بری لانت کرتے ہیں کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اس دور کا فراؤن ہوں اتنا بڑا آدمی ہوں نا کبھی نہیں کہے گا فراؤن کو برا سمجھتا ہے فراؤن پر لانت کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا نام جب بھی آتا ہے تو ادب و احترام کے جذبات امڑ آتے ہیں اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ سراؤنی کام کر رہے ہیں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام احترام سے لیں تقریباً تمام اللہ کے نیک بندوں کا یہی حال ہوتا ہے وہ نیک بندے دنیا میں ان کا تذکرہ رہے وہ نیک بندے دنیا میں ان کی شہرت رہے ایسا کوئی ان کا مطالبہ نہیں ہوتا مگر پروردگار ایسا کر دیتا ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي عَذِ الدُّنْيَا کہ لانا اور ہم نے پیچھے لگا دیا ان کے اس دنیا میں لعنت کو وہ یوم هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن وہ برے لوگوں میں سے ہوں گے بدحال لوگوں میں سے ہوں گے قبو بُرَا بہ برا ہونا بدحال لوگوں میں سے ہوں گے جن کا بیان ہیں بیان کیسے برے لوگوں میں سے وہ پڑھ چکے پیچھے ہم سورہ مؤمنون میں کہ جہنم میں پڑے ہوئے نیچے کا ہونٹ نیچے کو لٹک گیا اوپر کا ہونٹ اوپر کو کھچ گیا یہ بری شکل اور پھر وہ وہاں کہیں گے اے ہمارے رب یہاں سے نکال ہم کو فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظالمون بس اگر ہم پھر واپس لوٹے تو ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا ان کو کہا جائے گا اخصاؤ ہر ولا تکلمون پڑے رہو ہم سے بات مت کرو اس سب کو کہا گیا کہ قیامت میں وہ برے لوگوں میں سے ہوں گے بدحال لوگوں میں سے ہوں گے یہ تو حال ہوا فرعون کا اس کے بعد بنی اسرائیل کا کیا ہوا ان کی ہدایت کا کیا انتظام ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا ہوئی ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد اور جب بنی اسرائیل دریا کراس کر کے آئے اور بالکل ایک آزاد قوم بن گئے اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں پر یہ احسان ہوا کہ پہلے دن سے ہی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری ملی غار حرا کے اندر اسی دن سے قرآن کریم ملنا شروع ہو گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً کتاب من بعد ما اس کے بعد کے القرون الاولا ہم ہلاک کر چکے تھے پہلے زمانے کے لوگوں کو پہلے قرن کے لوگوں کو پہلے دور کے لوگوں کو ہم نے ان کو کتاب دی اور کتاب کیسی تھی بصائرہ آنکھیں کھولنے والی یہ جمع ہے کتاب کی ایک ایک آیت کی طرف اشارہ ہے اس کی ایک ایک آیت بصائر تھی روشنی پھیلانے والے تھی آنکھیں کھولنے والی تھی انسان کو اس کے مالک کا تعارف کرانے والی تھی رنس لوگوں کے لیے وہ ہدن اور ہدایت دینے والی تھی وہ رحمتن اور رحمت کا ذریعہ بننے والی تھی لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں جن کو وہ کتاب ملی بنی اسرائیل یہاں یہ مضمون مکمل ہوا آگے اس صورت کے اندر جس طرح عام طور پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان کو کتاب ملی مگر وہ پھر نافرمان ہوئے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے پھر ان کو یہ سزا ملی یہ تبصرہ نہیں ہے اس کے بعد یہاں تک یہ واقعہ بیان کر کے قرآن کریم صرف اس پر تبصرہ کرتا ہے اور انسانوں کا ذہن اس طرف موڑتا ہے کہ غور کرو میرے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدین میں رہتے تھے کیا آپ مدین میں تشریف لے گئے نہیں کہ آپ مصر تشریف لے گئے نہیں اور پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور سارا واقعہ اس طرح جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو صندوق میں بند کر رہی ہیں صندوق کو دریا میں ڈال رہی ہیں صندوق کو فرعونی لوگ اٹھا رہے ہیں اور پھر السلام اس کو نکال رہے ہیں پھر وہ اپنی والدہ کے پاس آ رہے ہیں اور پھر جوان ہوتے ہیں تو ایک بندے کو قتل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے مدین بھاگ جا رہے ہیں اور مدین میں ان بچیوں کا واقعہ پیش آتا ہے یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سنا رہے ہیں جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کیوں سنا رہے ہیں کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو پیمبر بنایا ہے اور یہ آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے اور یہ وہی کے ذریعے ہی آپ بتا سکتے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اسی طرف ذہن موڑتا ہے ما بجانب تبھی اذ بلغ الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وما كنت بجانب تب آپ نہیں تھے مغربی جانب آپ نہیں تھے اس جانب میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی مُوسَى الْأَمْرِ جب ہم نے فیصلہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو سنایا تھا یا ہم نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی جانب معاملے کا وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور آپ حاضر لوگوں میں سے نہیں تھے آپ گواہوں میں سے نہیں تھے آپ وہاں موجود لوگوں میں سے نہیں تھے مگر اس کے باوجود آپ سنا رہے ہیں اس واقعے کو جس طرح کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے سنا رہے ہیں اب وہ بدقسمت طبقہ جو کہتا ہے آپ ہر جگہ موجود تھے اور رہیں گے تو وہ بدقسمت طبقہ تو اس پر اس تبصرے کا کیا جواب دے گا کہ آپ نہیں تھے قرآن کہہ رہا مگر وہ کہتے نہیں تھے وما كنت تبھی جان اور آپ کا نہ ہونا ہی آپ کے لیے کمال ہے اگر آپ ہوتے اور پھر بیان فرما رہے ہوتے تو یہ کوئی آپ کی نبوت کی دلیل نہیں تھی نبوت کی دلیل یہ ہے کہ آپ نہیں ہیں پھر آپ کیسے بیان کر رہے ہیں ولیکن کہ نہ لیکن ہم نے پیدا کیا مختلف دور کے لوگوں کو فتح والا علیمر تو لمبی ہو گئی ان کے اوپر عمر اور پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور پھر وہ دین کو چھوڑ بیٹھے اس کے بعد ہم نے آپ کو پیمبر بنانے کا فیصلہ کیا آپ کے اوپر یہ وہی نازل کی یہ مضمون چھپا ہوا ہے آپ نہیں تھے اور ہم لوگوں پر زمانہ گزر گیا تھا تو ہم نے ایسا کیا وما كنت في اهل مدين ابھی ایک اور بات باقی اور آپ نہیں تھے ساويا رہنے والے فی اهل مدين مدین والوں میں تتلو علیہم آیاتنا کہ آپ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت فرمائیں آپ تو موجود نہیں تھے وہاں لیکن آپ ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے آپ وہاں موجود تھے لیکن کس طرح قرآن کریم نے بیان کیا ایک خاتون آ رہی ہیں آپ کو گھر کی دعوت دے رہی ہیں اور آپ گھر پہنچ رہے ہیں اور ان کے والد آپ کو تسلی دے رہے ہیں نجوت من القوم الظالمین آپ نجات پا چکے ہیں اور پھر ایک بیٹی کہتی ہے کہ آپ ان کو مزدور رکھ لیں اور والد کہتے ہیں کہ نہیں میں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرانا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کیسے بیان فرما رہے ہیں وہ میں بِجَانِبِ وما ساويا في اهل مدين اور آپ نہیں رہنے والے تھے مدین والوں کے بیچ میں تتلو علیہم آیا کہ آپ تلاوت کرتے ان کے سامنے ہماری آیتیں وَلَا كِنَّا كُنَّا کننا لیکن ہم ہیں رسول بنانے والے ہم نے آپ کو رسول بنانا ہے اس لیے ہم نے یہ وہی آپ کی جانب نازل کی اور ہم نے یہ باتیں آپ کو بتائیں وما كنت تبھی جانب تور نادينا اور آپ تور کی جانب بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز لگائی اور حضرت مس علیہ السلام سے فرمایا انی امی اللہ اور پھر فرمایا الق عصاک اپنی لاٹھی کو ڈالتے آپ نہیں تھے پھر کیسے بیان کر رہے ہیں کن رحمتا من ربک رب بھی کا لیکن تیرے رب کی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے مفول چھپا ہوا ہے ولیکن ارسل ولیکن ارسلنا ارسل کا لیکن ہم نے بھیجا آپ کو رحمتا من ربک تیرے رب کی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے مہربانی کرنا چاہتا تھا اپنی مخلوق پر اس لیے آپ کو بھیجا اور آپ کو یہ واقعہ سنایا لِتُنزِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم ہوں النَّذِيرِ تاکہ آپ بیان فرمائیں آپ آگاہ فرمائیں قومن ایسے لوگوں کو ما أَتَاهُم ہوں من نذیر جن کے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا من قبلی کا آپ سے پہلے یہ بھی ایک حقیقت یہ بھی ایک مضمون ہے آپ جس قوم میں تشریف لائے تھے قریش میں ان کو ایک زمانے تک کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے لیکن انہوں نے جو کچھ بتایا بس وہ ان کے باقیات ان کے پاس تھے اس ایک زمانہ گزر گیا بیچ کے ادوار میں ان کے پاس کوئی پیمبر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ایسی قوم کو آپ آگاہ فرمائیں جن کے پاس نہیں آیا آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور پھر ہم نے آپ کے اوپر یہ واقعات نازل کیے جو آپ ان کو سنا رہے ہیں ورنہ آپ موجود نہیں تھے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ کو ہم نے قریش میں کیوں بھیجا اس لیے بھیجا کہ قریش گناہ کر کر کے گناہوں کی انتہا میں پہنچ گئے تھے اب دو طریقے تھے ایک یہ کہ آپ کو بھیجا جاتا اور دوسرا یہ کہ گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا جاتا اگر ان کو ہلاک کیا جاتا تو وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے مالک تو نے سب کی طرف پیمبر بھیجے اور ان کو سچے دین کا پہلے تعارف کرایا ہمیں تو دین کا تعارف ہی نہیں کرایا ہمیں دین کا حکم ہی نہیں دیا دین بتایا ہی نہیں اور اس سے پہلے ہمارے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا ولولا ان تصيبهم اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہنچے ان کو مصیبت ان کو مصیبت بما ایدیہم ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں پھر وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری جانب کوئی پیمبر فنتبع آیاتک تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے المؤمنین اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے چنانچہ پیمبر آ گئے مکہ والے یہ کہہ سکتے تھے کہ تو نے ہم کو ہلاک کر دیا پیغمبر تو بھیجا نہیں بلکہ دوسرے مقام پر اشارہ کیا کہ کہہ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے أَهْدَى ہوں اگر ہم کو کتاب ملتی تو دنیا میں سب سے زیادہ ہم ہدایت والے ہوتے ہیں اس لیے ہم قوی الحص لوگ ہیں ہم بہادر قسم کے لوگ ہیں غیرت مند قسم کے لوگ ہیں وعدے کے پکے ہیں بات کے سچے ہیں اس لیے ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والے ہوتے لیکن ہوا کیا فلما جاءهم الحق من عندنا جب آیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری جانب سے پالو تو وہ بولے اگر آپ خدا کے نبی ہیں خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اس کے پیمبر ہیں مثل ما اوتیا موسا کیوں نہیں دیا گیا آپ کو وہ اوتیا کیوں نہیں دیا گیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیا گیا ان کو مثلا ما اوتیا موسیٰ جیسا کہ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا ان کے ذہن میں تھا لاٹھی کو معجزہ ملاٹھی کا معجزہ اس کا بننا اور ہاتھ کا چمکنا وہ دو معجزے تو آپ کو نہیں دیے گئے آپ کو دوسرے معجزے دیے گئے فرمایا اچھا تو وہ موجود دیکھ کر ایمان لاؤ گے جی ہم ہاں، بالکل ایمان لائیں گے فرمایا کہ حضرت علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہو ان کے ساتھ بھی تو کفر کیا گیا تو جب آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری جانب سے انہوں نے کہا لو لا کیوں نہیں دیا گیا اس کو کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل ما اوتی موسیٰ جیسا کہ دیا گیا تھا حضرت علیہ السلام کو اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ کیا انہوں نے کفر نہیں کیا اس چیز کے ساتھ جو دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو من قبل اس سے پہلے بالکل اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا جس طرح اس کا انکار کیا اس کا بھی انکار کر رہے ہیں بلکہ جب قرآن کریم آیا تو نہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی کتاب کو مانا نہ قرآن کو مانا بلکہ کیا کہا قالو سحران تظاہرا انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں تظاہرا جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں تتظاہرا سحرانی یہ دونوں جادو ہیں قرآن بھی جادو اور تورات بھی جادو اس کا دوسرا معنی کیا گیا کہ نہیں مصدر معنی میں اس میں فائل کیا ہے کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بھی جادوگر تھے اور باللہ آپ بھی جادوگر ہیں وَقَالُوا إِنَّا انا كَافِرِّونَ اور انہوں نے کہا ہم کو سب کا انکار کرتے ہیں نہ آپ کی کتاب کو مانتے ہیں نہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے ہیں آگے کا مضمون سمجھنے سے پہلے انسانوں سے گویا سوال ہے اور بڑا اہم موقع ہے یہ کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی نہیں مانتے اس کتاب کو بھی نہیں مانتے تو تم یہ بتاؤ کہ کیا انسانوں کو کوئی ہدایت والی کتاب کی ضرورت ہے کہ نہیں انسان اسی طرح بھٹکتا رہے یا اس کو ہدایت والی کسی کتاب کی ہے ضرورت اگر ہے اس کو ضرورت تو بولو اس کتاب کے علاوہ پھر کون سی کتاب ہے تورات کو تم نے نہیں مانا انجیل کو نہیں مانا اس قرآن کو بھی نہیں مانا تو پھر بتاؤ کون سی کتاب ہے جب تم کہتے ہو کہ کسی کتاب کی ضرورت ہے جو انسان کی زندگی میں رہنمائی کرے اور اس مضمون کو بتانے کے لیے زبردست تاکید کے ساتھ فرمایا کلفقو بھی کتاب من عند اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے لاؤ کوئی کتاب اللہ کی جانب سے اپنی طرف سے بنی ہوئی نہیں اللہ کی جانب سے لاؤ وہ اہدا منہما جو زیادہ ہدایت دینے والی ہو ان دونوں کتابوں سے اب تبیر ہو تو میں بھی اسی کتاب کی پیروی کروں گا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو لاؤ کوئی کتاب اس سے زیادہ کھلے ماحول میں کیا بات ہو سکتی ہے بالکل کھل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اگر کوئی کتاب اس قرآن کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والی لیا ہوگے تو میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا اگر تم سچے ہو تو لا کر کے دکھاؤ کیونکہ یقین تھا کہ کوئی اس سے بڑھ کر کے کتاب لا سکتا ہی نہیں ہے اور نہیں لا سکتا ہے تو پھر میں بھی اس کتاب پر چلتا ہوں تو بھی اس پر چلو فَإِن یہ سجیب بولٹ پس اگر وہ جواب نہ دے سکیں آپ کے لیے فعال تو آپ جان لیجئے يتبعون اهواءهم کہ بے شک وہ پیچھے چلتے ہیں اپنی خواہشات کے ان کے سامنے کوئی مشن نہیں ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں بلکہ وہ ایک صرف اپنی جہالت کے پیچھے اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں وَمَنْ من اول ملمان اتباع ہوا ہو بگئی ہدم من اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش کے پیچھے چل چکا بغیر ہدم من اللہ اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کو ہی خدا بنا رکھا ہے جیسا کہ سور فرقان میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو صرف اپنے نفس کی خواہش پر چلتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ دل قوم الظالمین ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب آئی اور پھر یہ کتاب آئی تو کیا بیچ کا لمبا عرصہ پوری دنیا میں ایسی گزرا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا وَصَّلَ يُوَسِّرُ توصیل کے معنی ملانا یقینا ہم نے ملا دیا اور مراد ہے کھول کھول کر کے بیان کرنا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا اور لگاتار کسی کام کو کرنا اور یقین انہوں نے لگاتار کر دیا ان کے لیے القول بات کو یہ کے بعد دیگر انبیاء کرام آئے اور ہر ایک نے آ کر کے توحید کی بات سنائی لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بھی یؤمنون چنانچہ جب یہ نئی کتاب آئی اور لگاتار ان کے پاس کتابیں آتی رہیں جب آخری کتاب آئی اللہ دینا تین قبلی تو وہ لوگ جن کو میں نے اس سے پہلے کتاب دی تھی ہم بھی یؤمنون وہی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن السلام اور دوسرے ان کے ساتھی جن کو کتاب دی تھی جو اس کتاب کو صحیح طور پر مانتے تھے وہی اس کتاب کو بھی مانتے ہیں اور جو اس کتاب کو نہیں مانتے گویا وہ اس کو بھی نہیں مانتے تھے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ مِنْ رَبِّنَا اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے وہ کہتے ہیں آمنا بھی ہم ایمان لے آئے اس پر الحق ہو بے شک یہ برحق ہے میں رب بنا ہمارے رب کی جانب سے اننا کننا قبل ہی مسلمین بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے یہ وہ اندر کا نور ہے جس کو نور علی نور فرمایا تھا پیچھے کہ جب بھی ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہے حق بیان کیا جاتا ہے وہ فوراً اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اجر دو دو مرتبہ ایک مرتبہ اپنی کتابوں کے اوپر اجمالی ایمان رکھنے کی وجہ سے اور دوسری مرتبہ قرآن کریم کے اوپر تفصیلی ایمان رکھنے کی وجہ سے بما صبر ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے وَيَذْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور وہی لوگ ہیں جو ہٹاتے ہیں بری حالت کو بھی سیئہ اچھی حالت کے بدلے سے حیدرا ہٹاتے ہیں بالحسنات السیئہ بری حالت کو سہیا بری حالت کو ہٹاتے ہیں بالحسنہ اچھی حالت کے ذریعے سے یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں اور بدی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں یہ ان کو ڈبل ثواب ملا ایک اپنی کتابوں پر اجمالی ایمان اور دوسرا اس کتاب کے اوپر تفصیلی ایمان وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ نہ اور جو ہم نے ان کو روزی دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا میں اور ان کی یہ صفت ہے جب سنتے ہیں یہ کوئی لغو بات بےہودہ بات بے مقصد بات اعرضوا عنه تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال سلام علیکم سلامتی ہو تم پر لانقیل جاہلین ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے ہیں یہ طبقہ جو ایمان لاتا ہے جیسے وہ سنتا ہے لغو بات کو اس سے اعراض کرتا ہے اور کہتا ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال اور تم پر سلامتی ہو یعنی سلام متارکت جدائی والا سلام ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے ان نقل تحدیم احباب تھا قرآن آ چکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اب کس کو ہدایت نصیب ہوگی فرمایا ہدایت اب بھی اس کو نصیب ہوگی جس کو اللہ چاہے گا چنانچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کے مطابق ہدایت دے دیں ہر ایک کو جس کو چاہیں تو فرمایا پھر آپ اپنے چچا کو دے سکتے تھے مگر چچا بھی ہدایت سے محروم گیا اس سے یہ حقیقت سمجھ میں آئی ان لا تهدی من احببت بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں اللہ من یشاء لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ اعلم بالمحتدین اور وہ خوب جاننے والا بالمحتدین ہدایت کے طلبگاروں کو یہی وہ موقع ہے اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے وجہ اس لیے کہ ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کو طلب کرے گا اور ہدایت کی طلب کس کے دل کے اندر ہے یہ دل کا چھپا ہوا راز ہے یہ آپ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے يجبى اليه ثمرات كل شيء انہوں نے ایک اور جواب دیا کہ ہم آپ کے دین کو مان لیتے لیکن آپ کے دین کو ماننے کا مطلب کہ خطروں کو مول لینا ہے کیا خطرے ایک تو یہ ہے کہ جس طرح تمہارے لوگ دشمن ہیں اسی طرح ہمارے بھی دشمن ہو جائیں گے اور ہمیں اچک لیں گے زمین سے اور ہمیں نوچ کھائیں گے اور دوسرا اگر ہم تمہارے دین کو مان لیں گے تو ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے چونکہ ابھی تو کام کا یہ حال ہے کہ سچ نہ ملے تو جھوٹ ہی صحیح حق نہ ملے تو لوٹ ہی صحیح جب ہم آپ کے دین کو مانیں گے پھر یہ ان میں سے ہر چیز سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا کوئی کام نہیں کر سکیں گے ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے اسی کاروبار کے ٹھپ ہونے کو وہ کہتے ہیں تخطف من ارضنا ہم کو ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا قرآن پاک نے اس کے چار جواب دیے پہلا جواب اولم المک اللہ ہر امن ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ جس طرح ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ ثمرات کل شیء یجبا کھچے آتے ہیں اس کی جانب سمرات کل شیء ہر ایک چیز کے پھل یعنی ہر جگہ کے پھل رزقا من لدنا ہماری طرف سے روزی دینے کے لیے لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے ان سے پہلا سوال ہے کہ تم کو دیا کس نے یہ تو سب حرم کی برکت ہے جب نہیں مانتے ہو تو یہ برکتیں مل رہی ہیں جب مانو گے تو تب کیوں نہیں ملیں گی کیا ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے مضبوط نہیں کیے ان کے پاؤں حرم کے اندر اس حال میں کہ وہ امن میں ہیں کھینچے چلے آتے ہیں اس کی جانب ہر جگہ کے پھل رزقا من ملنا ہماری طرف سے روزی دینے کے لیے يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں وَكَمْ کم مِنْ نام پر یہ دوسرا جواب اگر تمہیں صرف دنیا کی رونق چاہیے دنیا کی دولت چاہیے تو ان قوموں کو نہیں جانتے جن کو صرف دنیا چاہیے تھی مَا کم اور کتنے ہلاک کیے ہم نے من قریتن بستی کے لوگوں میں سے بطرت معیشتہا جن کو فخر تھا معیشتہا اپنی اکانمی کے اوپر فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ تو وہ ہیں ان کے کھنڈرات لم تسکم من میں باد ہی نہیں بچ سکے ان کے جانے کے بعد مگر وہ تھوڑے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی رہیں گے وارث ایک دن ہوگا سب چلے جائیں گے ہم ہی باقی رہیں گے یہ دوسرا جواب کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر وہ عذاب دور نہیں وَمَا كَانَا رَبُّكَ مُحْلِكِ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا تیسری بات اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ کسی بھی بستی اور کسی بھی قوم کو اچانک ہلاک نہیں کرتا اس میں پہلے آگاہ کرنے والا خوشخبری دینے والا بھیجا جاتا ہے اور اس بستی میں آ چکا ہے وہ ہمارا رب کو تم کے لکورا اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو حق کا یہ بات افی امی یہاں تک کہ وہ بھیج دے بستیوں کی ماں میں یعنی مرکزی بستی میں رسول ایک پیمبر یتلو علیہم کیا جو ان کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں ہماری آیتوں کی وما كنا مهلك القرى اور ہم نہیں ہلاک کرنے والوں کو مولی القرى ہلاک کرنے والے القرى بستی والوں کو الا لا ظالمون مگر اس حال میں ہلاک کرتے ہیں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں چنانچہ اس بستی کے ظلم کی وجہ سے بھی اس کی ہلاکت کا نمبر آیا چاہتا تھا لیکن چونکہ آپ مبوس ہو چکے ہیں تو جب تک آپ اس کے بیچ میں رہیں گے ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں وما ماؤ من تم فمتاع ان فمتا تیسرا جواب جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ ہے کیا یہ تو چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات مٹ جانے والا سامان وما ماؤ من تم اور جو کچھ بھی تم کو دیا گیا فمتاع الحیات الدنیا وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان تھا دنواوی زندگی کی رونق تھی وما عند اللہ خیر اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے وہ ابقا اور باقی رہنے والا ہے افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں